انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں کچھ واجب ہوتی ہیں کچھ مکرو ہوتی ہیں حلال اور حرام یہ بحث پچھلی مرتبہ ہوئی تھی سوال یہ پیدا احکامات کا مکلف ہے یا نہیں ایک بات ہے عقیدے کی اور ایک بات ہے فروعات کی عقیدہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کیا کو ماننا وغیرہ وغیرہ اور فروعات میں بات ہے نماز پڑھنا زکوٰۃ دینا حج کرنا ایک آدمی اگر اللہ ہی کو نہیں مانتا یا اس کے توحید کو نہیں مانتا تو اس سے یہ پوچھنا کہ تم حج کرتے ہو یا نہیں کرتے کوئی مانا نہیں رکھتا کافی آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کے متعلق کوئی آدمی سے کہتا ہے کہ ہمیشہ با وضو رہا کرو تو اس سے ممکن ہے روحانی طور پہ کوئی اس پہ فرق پڑتا ہو اسے مان بھی لیا جائے تو بھی اس کا یہ وضو کرنا کوئی معنی اس طرح سے نہیں لگتا کہ نہ اس نے نماز پڑھنی ہے نہ اس کا کوئی اعتقاد ہے نہ وہ قیامت کو مانتا ہے اللہ ہی کو نہیں مانتا تو وضو کیا کرنا ہے اس پہ بحث ہوئی ہے باقاعدہ کہ کافر فروری احکامات کا مکلف ہے یا نہیں اس پہ تو سب مانتے ہیں کہ کافر کو دعوت دی جائے نان بلیورس جو ہیں انہیں بلایا جائے اسلام کی طرف اور وہ اگر عقیدے کو مانتا ہے تو پھر اس سے کہا جائے کہ تم اس عقیدے کی بنیاد پہ جو آگے مسائل ہیں انہیں مانو جب تم کہتے ہو کہ اللہ ہے تو نماز بھی پڑھا کرو جب تم کہتے ہو کہ یہ اسلام سچا مذہب ہے میں نے اسے قبول کیا ہے تو اب 2.5 پوائنٹ پرسینٹ زکات دینا ڈھائی فیصد یہ تمہارے ذمہ ضروری ہے حتیٰ کہ اگر لوگ اس بات کو طے کر لیں کہ وہ اسلام کی فلاں چیز پر عمل نہیں کریں گے تو حکومت کا حق بنتا ہے کہ انہیں مجبور کرے کیونکہ انہوں نے اصولی طور پر ایک دین کو قبول کیا کسی بستی میں آزان نہیں ہوتی بیسوں جگہیں ایسی ہیں اب بھی کوئی کچھ نہیں کہتا سندھ میں کئی دیہات ہیں جہاں مسجدیں ہی نہیں ہیں مسجد ہے تو کوئی نماز نہیں پڑھتا اور لوگ اذان بھی نہیں دیتے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور ایک بستی کے لوگ مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہماری بستی میں آئندہ سے آزان نہیں ہوگی یہ ایک الگ مسئلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس سنت کے خلاف اتحاد کر لیا کہ اس سنت ہم قائم نہیں ہونے دیں گے اس سنت کو قائم نہ کرنا گناہ گار ہونا ایک غلط مسئلہ ہے میں کوئی مخالفت نہیں ہے لیکن یہاں انٹینشلی جان بوجھ کے کوئی محاذ بنا دیا کہ ہم آسان ہونے ہی نہیں دیں گے تو فکہ نے لکھا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس پہ لشکر فوج کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ اسلام کی مخالفت کو ترک کر دے حنفی فکہ اسی مسلک کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اصول کافر نے قبول نہیں کیا تو آپ فروعات میں اس کو مخاطب نہیں بنا سکتے اس سے تقاضا نہیں کر سکتے اصول عقیدہ قبول نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدا کا رسول ہی نہیں مانتا اب اسے کوئی کہے کہ نماز پڑھا کرو اس طرح سجدے کیا کرو یہ تو بیکار بات ہے وہ کہے گا میں مانتا ہی نہیں تو کیوں کر مالکی فکہ اس طرف نہیں گئے اور مالکی فکہ کہتے ہیں کہ کافر فروعات کا بھی مقلف ہے کافر کو بھی فروعات پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کی دلیل وہ قرآن سے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھا جائے گا کافروں سے کہ ماسل کا فی سفر جہنم میں کیسے پہنچ گئے ایک رشتے پوچھیں گے قرآن میں بہت سوال جواب آتے کہ جہنم میں کیا کیا مباحث ہوں گی ایک دوسرے سے باتیں کیا کریں گے جنت والے بھی بات کریں گے تو کہے گا جنتی دوسرے سے کہ یار دنیا میں ہمارا ایک دوست ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ دین خدا یہ ساری چیزیں ایسے ہی بےکار ہیں کچھ نہیں ہوتا تو فرشتے اس جنتی سے کہیں گے کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے اس دوست سے ملو وہ کہیں گے ضرور تو اسے جنت کی ایک کھڑکی ایک جگہ سے اسے دکھائیں گے پر آؤ کی سوا یا چہیم اور وہ جہنم کی تہ میں چل رہا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ان کی طلت الدین خدا کی قسم تو ہمیں ڈبو دیتا دنیا میں یہ تو اللہ نے انعام فرمایا کہ ہمیں تیری صحبت بد سے بچا لیا تو تو ہمارا دین برباد کر دیتا ایسے ہی جہنم میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بحث کریں گے اور بڑی دلچسپ ایک جگہ بات آئی ہے کہ جو لیڈرز ہوں گے ان کو ان کے پیچھے چلنے والے لانت کریں گے تو پیچھے جو ان کے چلتے تھے وہ کہیں گے کہ تمہارا ناس ہو جائے اور لانت پڑے تم پر تم نے ہمیں جہنم میں پہنچایا اور پھر اللہ سے دعا مانگیں گے کہ لعنن کبیرا اللہ بڑی لانت ان پہ بھیج یہ دنیا میں ہمارے قائدین اور لیڈرز تھے ہم ان کے پیچھے چلے اور وہ اللہ سے کہیں گے کہ اے ان پہ لانت بھیج جو ہمارے پیچھے چلے ان کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں پہ ہی لانت ہے لیکن تمہیں نہیں پتا کیسے لانت دونوں پہ پڑھ لے مطلب یہ ہے کہ ان پہ لانت اس لیے کہ انہوں نے قیادت کی ان پہ اس لیے کہ اندھے ہو گئے تھے بغیر سوچے سمجھے چل پڑے تو دونوں کے متعلق اللہ نے بروا دیا اور حالت یہی ہوا کرتی ہے کہ لوگ دعوت دیتے ہیں اور چل حتیٰ کہ شیطان سے سوال جواب ہے قرآن بتاتا ہے کہ شیطان سے لوگ بات کریں گے اور شیطان کو کہیں گے کہ تجھ پہ خدا کی لانت ہو تو نے یہ جہنم کا منہ دکھایا تو شیطان وہ وہاں بھی بڑا اچھا جواب دے گا وہ کہے گا دیکھو دو راہیں تھی تمہارے پاس ایک خدا دعوت دے رہا تھا فسٹ جب تم لی دوسری راہ ہوتی جس کی میں نے دعوت دی تھی تو تم نے خدا کی دعوت کو چھوڑ دیا تھا میری دعوت کو قبول کر لیا تھا فلا مجھ پہ لانت نہ بھیجو اپنے آپ پہ لانت بھیجو تم جو کرتوت خود کرتے رہے ہو میں نے کیا کیا میں نے تو دعوت دی اور میرے مقابلے میں خدا نے بھی دعوت دی تو اسی طرح سورہ انتیسویں پارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ماسلہ کا کم تھی سکر جہنم میں کیسے پہنچ گئے کو من المسلین انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یہ پہلی آئے جواب میں ان کا کہنا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے بتاتی ہے کہ تھے مسلمان کیونکہ کافر کا جواب کوئی تک نہیں بنتی کافر کہہ کے میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کا کیا ہے دوسری بات کہیں گے ولم نہ کچھ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے پھر وہ کہیں گے ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے ٹھیک ہے مسلمان بھی بحث کر سکتا ہے مسلمان بھی کھانا نہیں کھلا سکتا مسلمان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اگلی جو آیت ہے بکرنا نقد یوم اور ہم قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے ہم کہتے تھے دنیا کی زندگی ہے کھایا پیا مرانی عیاشی مر گئے مر کے اٹھنا نہیں یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ کافر ہے کیونکہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا اگر مسلمان بھی کوئی کہے کہ میں قیامت کو نہیں مانتا یا کہے اللہ کو نہیں مانتا تو مسلمان تھوڑا ہی رہ گیا یہ دو آیات جو ہیں ایک طرف ان کا یہ کہنا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسری طرف یہ کہنا کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے تھے یہ دونوں آیات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں قیامت کا نام ماننا یہ عقیدے کی بات ہے اور نماز کا نہ پڑھنا یہ فروعات کی عمل کی بات ہے ایک ہوتی ہے جڑ اور تنا اور ایک اس تنے پہ لگنے والی شاخیں ہوتی ہیں فرا کہتے ہیں شاخ کو فے رے اور فرا تو یہ دین کی اصل جڑ تو عقیدہ ہے فروعات میں کوئی آدمی نہیں کرتا وہ ایک الگ بات ہے اس لیے اس آیت پہ پہنچ کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پیروکار جو ہیں وہ کہتے ہیں کافر پہ بھی نماز فرض اگر کافر پہ بھی نماز فرض ہے تو ان کو جان چھڑا دی انہوں نے کہا دیکھو اس نے کہا قیامت کو نہیں مانتے تو کافر سے نماز پڑھنی چاہیے تھی ختم بات حنفی کو کہا یہاں آپ کے اٹک گئے آہناب نے یہ کہا کہ آیت یہ جو ہے قیامت کو نہیں مانتے تھے یہ واقعی کافر ہیں لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز سے مراد کیا یہاں وہ نماز نہیں ہے جو مسلمان پانچ وقت کی پڑھتا ہے اس سے مراد ہے کہ ہم اللہ کی بندگی ہی نہیں رکھتے تھے ہم خدا کا بندہ تھے ہی نہیں اور خدا کو خدا مانتے ہی نہیں تھے ہم نے اس کی بندگی کو قبول ہی نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی جیسے دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نیک بندے سلاط دا امون میرے بندے تو وہ ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا سونا ہے جاگنا ہے دس کام ہے تجارت ہے نوکری ہے دس کام تو کہتے ہیں یہاں بھی نماز سے مراد بندگی ہے کہ میرے بندے تو ہیں جو ہمیشہ بندے بن کے رہتے ہیں تجارت ہے اس میں بھی اللہ کا خیال ہے نوکری ہے اس میں بھی ایمانداری ہے اور گھر آتا ہے سوتا ہے تو اس پہ بھی اس کا خدا کا خوف ہے اٹھتا ہے تو بھی اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے یہ ہیں جو ہمیشہ نماز میں رہے یعنی بندگی اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مسلک بڑا واضح ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جو کہا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آئندہ دور کے لیے ایک مجدد بنا رہے ہیں اور ہم آئندہ دین کے دروازے تم پر کھولیں گے یہ جو کچھ ان سے کہا گیا خواب میں یا عالم کشف میں ہے یہی بات کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حقیقت میں دین میں بڑی گہرائی اور سمجھ کی باتیں انہوں نے لوگوں کو بتائی تھی اسی لیے حجت اللہ البالغہ میں بھی اور ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ سارے لوگ جو تھے اس بات کے قائل تھے کہ کافر جو ہے اس تک اگر شرعی اقامات نہیں پہنچے اس کی اپنی زبان میں عقیدہ نہیں پہنچا تو جہنم میں نہیں جائے بڑا مارکات العرا مسئلہ ہے قرآن بار بار کہتا ہے کہ کافر جہنم میں کافر جہنم میں بڑا یہ مسئلہ اٹھا کہ کافر کا جہنم میں جانا کیسا ہے اسی لیے فکا کا اختلاف ہوا کفر پہ بھی کہ کفر ہے کیا چیز حقیقت پہ کفر اتنی بری چیز ہے اتنی بری چیز ہے اور نے اتنی احتیاط برتی ہے اس بات میں کہ اللہ شباب نظائر میں آتا ہے کہ اگر کسی کافر کو آپ کافر کہیں اور اسے دکھ پہنچے اور اسے ناگوار گزرے تو یہ کہنا ناجائز ہے کہتے ہیں مت کہو کسی کو کافر یہودی ہمارے نزدیک کافر ہے ہندو کافر ہے سکھ کافر ہے لیکن اس کے باوجود کسی سکھ کو کہنا ہے کہ وہ کافر وہ فکا کہتے ہیں اگر اس کو گالی سمجھتا ہے برا سمجھتا ہے مت کو یہودی کو کہنا کہ تم کافر ہو ہندو کو کہنا کہ تم کافر ہو اس سے وہ چڑتا ہے کہا کہتے ہیں مت کو وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی ہے کہ وہ کہا کہتے ہیں جب تم کافر کو کہو گے کافر تو وہ اسلام کو گالیاں دے گا اور اللہ کہتا ہے قرآن میں ولا تصب الزینہ اور کافروں کے معبودوں کو گالیاں نہ دینا فیصب اللہ وہ اس کے جواب میں میں اللہ ہوں مجھے گالیاں دیں گے یہ حکمت ہے اس لیے کافروں کو بھی کافر کہنا بڑا بڑا منصب اور بڑی احتیاط ہے کہ اس کا کیا کیا جائے جب غلام قادیانی نے دعویٰ کیا نبوت کا اور ان چیزوں کا تو سب سے پہلے اس کے کفر کا جو فتویٰ تھا یہ لدھیانہ کے علماء نے دیا اور لدھیانہ کے علماء کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ براہ راست دلی سے منسلک تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد جو تھے وہ ان لوگوں میں تھے اور ان میں دینداری چلی آتی تھی اور انہوں نے مطالبہ کیا باقی علماء سے کہ آپ کافر کہیں اور اس وقت بڑے آدمی جو گنے جاتے تھے ہندوستان میں احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ تھے اور سارا دیوبند سارا مسلک ان کا ادب احترام تو گنگوئی رحمت اللہ انکار کر دیا کہ میں کچھ کا بتوا نہیں دیتا فرمایا کہ اس نے مہدی کا دعویٰ کیا ہے تو حد فسق میں داخل ہوا ہے میں اب بھی کافر نہیں کہتا تو لدھیانہ کے علماء نے گوئی رحمت اللہ کے خلاف لکھا اس بات پہ کہ آپ اس شخص کو کافر کیوں نہیں کہتے پھر جب اس کا کفر واضح ہوا ہے تب جا کر گنگوئی رحمت اللہ نے کافر کہا ایک شادی میں جمع تھے تو وہاں محمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی تھے یہ حضرات بھی تھے اور وہ اسی مقصد سے تھے کہ اس بحث کو شروع کریں حضرت سے تو حضرت نے فرمایا غالباً اپنا آپ بچانے کے چھڑانے کے لیے حضرت اور یعقوب صاحب سے پوچھ لو جو وہ کہتے ہیں ہم سب کے بڑے امان یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ وہ وہ بیٹے تھے مولانا دلی میں تھے مولانا مملوک علی صاحب اور مملوک العلی صاحب رحمت اللہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ سر سید نے اثار الصنادید میں ان کی تعریف کی ہے اور مملوک العلی یہ سارے اس وقت کے بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے الباخ مملوک العلی رحمت اللہ سے تعلق رکھتے تھے اور مملوک العلی اتنی بڑی شخصیت تھی کہ ایک مرتبہ آ گئے تو یہ سارے دیوبند کا جو مسلک مرشد مرشد جو ان کے ہیں ساج امداد اللہ صاحب معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور مولانا تشریف لائے ہیں ملنا چاہیے تو یعقوب صاحب رحمۃ اللہ کی ہر کوئی عزت کرتا تھا تو وہاں یعقوب صاحب سے علماء نے ان کا پھر بات کریں گے اگلے دن شادی میں تھے شادیاں بھی جب جاتے تھے لوگ تو کئی کئی دن ایک دوسرے کے گھر ٹھہرتے تھے تو انہوں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں تو میں نے رات دیکھا کہ گدھے پہ سوار ہے اور منہ اس کا الٹی طرف ہے گدھا ادھر کو جا رہا ہے اور یہ ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ روشنی ہے غلام قادیانی کے ساتھ لیکن جو روشنی ہے وہ آگ کی روشنی نور نہیں ہے فراہمی میں نے تو اتنا دیکھا تو لدھیانہ والے بڑے صحیح موقف انہوں نے انہوں نے کہا حضرت کش پہ نہیں کفر اسلام کی بحث کی جا سکتی آپ کو اللہ مبارک کرے بڑی اچھی بات ہے ہمیں تو دلائل سے سمجھائیں کہ کیسے کافر نہیں تو ان کا حضرت سے پوچھو پھر خیر لمبی بحث ہوئی رحمت اللہ بعد میں رجوع فرمایا اور جو انہوں نے فتوا دیا تھا تو اس لیے کفر کسی کی تکفیر کرنا کوئی آسان چیز نہیں تھی اسی لیے شیعہ کی تکفیر پہ ایک تو جذباتی باتیں اس سے ہٹ کے شیعہ کی تکفیر تک پر امت متفق نہیں ہے امت تو بہت دور کی بات ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے واضح لفظوں میں لکھا کہ میں شیعہ کو کافر نہیں کہتا تذکرت الرشید پڑھیں آپ مولانا صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ انہوں نے لکھا کہ حضرت فرماتے تھے ان کے علماء کافر ہوتے ہیں کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں سب جانتے ہیں اور جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کے عوام فاسق ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ آئے انہوں نے امداد فتح میں یہ فتویٰ دیا کہ شیعہ کا جائز ہے تو بھئی جس شخص کا آپ جائز قرار دیتے ہیں ان کے آفس پہ نکاح کیوں نہیں جائز ہو بالعموم یہ جو تکفیر ہے نا یہ سارے کافر سارے کافر فرق یہ ہے کہ لوگوں نے کفر اور اسلام کی بنیاد بنایا ہے نام کو شیعہ نام کو شیعہ مذہب یا شیعہ زا جو بھی اسے سے کہہ لیں اور محققین نے کفر اور اسلام کی بنیاد رکھی ہے عقیدے پہ نام پہ نہیں تو کہتے ہیں نام ہے نا شیعہ عقیدہ کیا ہے دوسرا ہیں جی جو کچھ بھی عقیدہ ہے سب پہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے من حیث المجموع کے پوری شیعہ برادری کا پھر نہیں حضرت ایسے نہیں اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تھانوی رحمت اللہ یہ حضرات مسلم لیگ کے بہت حمایتی تھے تو اس کا اثر اب تک دارالعلوم کراچی میں ہے اب دارالعلوم کراچی چلے جائیں پاکستان میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس دن دارالعلوم کراچی میں چھٹی ہوتی ہے اور اساتذہ سارے طلبا کو لے کے مسلم لیگ کو ووٹ دینے جاتے ہیں اس دن اس میں نواز شریف صاحب کو بہت ووٹ وہاں سے ملے ہے ان کا ایک مسلک اچھا ہے برا کو کچھ الگ بات ہے لیکن اپنے مسلک اسی طرح ان سے فتویٰ پوچھے گئے شیعہ کو تو انہوں نے کہا ہم نہیں ہم اس پہ دستخط نہیں کرتے کہ آپ شیعہ کافر ہے یہاں تک کہ اب درمیان میں کوئی واسطہ نہیں مفتی عاشق علیہ صاحب تھے مدینہ منورہ میں تو ایک مرتبہ وہاں حاضری حضرت کی خدمت میں تو فرمایا اس نوتن عوری تک کی آئے تھے میں نے انہیں کہا ان کے کفر پہ دستخط کروں کا حضرت ہم نہیں کرتے ہمارا یہ مسلک نہیں ہے کہ ساری شیعہ کافر ہیں مسلک کی بنیاد عقیدے پر ہے کہ عقیدہ کسی انسان کا کیا ہے اب اگر شیعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن نافذ ہے تو وہ کافر ہے اس عقیدے کے ساتھ تو سنی بھی پھر کافر ہے پھر تو کوئی بھی کافر اور اگر عقیدہ یہ نہیں ہے تو کیسے کفر کا پتا دیا جا سکتا ہے اس لیے تکفیر اتنی آسان نہیں دیکھو ایک بہت بڑا دائرہ ہے اس دائرے کے باہر یہودی عیسائی ہندو سکھ مجوسی سب کھڑے ہیں یہ کفر باہر دائرے سے اس دائرے کے اندر مسلمان ہیں ایسی مثال فیص کر رہا ہوں اب دائرہ چوکتا بنا رہا اس دائرے کے اندر مسلمان ہے اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ ہے اور وہ جو اندر دوسرا دائرہ ہے نا چھوٹا وہ ہے جس کے اندر اہل سنت پر جمع ہے تو اس دائرے کے اندر مسلمان اور اس دائرے کے اندر اہل سنت والجماعت جماعت ان دو دائروں کے درمیان جو خلا بنتا ہے یہاں پہ کھڑے ہیں شیعہ موتضلا جامعہ قدریا جتنے فرقے ہیں یہاں پہ مرزائی اگر خط میں نبوت کے قائل ہوتے تو وہ بھی یہاں پہ ہوتے کیونکہ ان کی کفر کی اور بھی بہت سی وجوہ بن سکتی مہا تلا انہوں نے تو اس اسلام کے دائرے سے اپنے آپ کو خود نکالا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ان کے بعد نبوت چالی راستہ تو خود نکلے اس دائرے کے اندر بڑے دائرے کے ابھی جو فرقے ہیں موت ہیں جامعہ ہیں قدریاں ہیں ان کے کئی کئی عقیدے ایسے ہیں جو آج اللہ کے مسلمان سنے تو کہ اچھی بات قدریاں ہیں وہ کہتے ہیں انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہم سب مجبور ہیں اس ایک عقیدے کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے جب آدمی کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں تو بھلا مومن بھی کبھی مجبور ہوتا ہے ہے بے بات جب وہ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں تو چور اٹھ کے کہتا ہے میں چوری پہ مجبور تھا میرا کیا ہے سیدنا نمبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک چور نے سہارا لیا تھا اس کا چوری کر کے آ گیا حضرت عمر رضی اللہ نے حد جاری کرنے کا حکم فرمایا تو جب ہاتھ کاٹنے کے لیے لے جانے لگے تو اس نے کہا مومنین میری دلیل تو سن لے چوری پہ فرمایا کہو تو اس نے کہا یہ میرے نصیب میں چوری تھی کہ نہیں تھی تو سید عمر رضی اللہ سمجھ گئے سارا قصہ فرمایا پھر اس نے کہا حضرت یہ تو تقدیر میں لکھا تھا اس لیے چوری کی تو انہوں نے اس کے سر پہ ایک درا مارا اور فرمایا یہ بھی تقدیر میں ہی لکھا تھا پھر فرمایا جب یہ جگہ خراب ہوتی ہے نا تو یہاں سے یہ باتیں نکلتی ہیں پھر مجبور محض مان لینا یہ ساری شریعت کے ثواب اور عذاب کو معطل اور بیکار کر دیتا ہے نمازی کو کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا مجبور ہے اور چور کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹے اس کو سزا دے بھی مجبور ہے یہ اتنا اتنا گمراہی کا عقیدہ کہ مومن مجبور ہے یہ گمراہی کا عقیدہ تھا اس کے باوجود اسلام کے دائرے کے اندر رہے باہر نہیں گئے کسی نے نہیں کہا کافر جب انہوں نے کسی نے خود کفر کے جملے کہے تو پھر حتیٰ کے فکہ تو اتنے محتاط ہیں کہ انہوں نے کہا لکھتے ہیں یہ جملہ کفر کا ہے لیکن کہنے والا پتہ نہیں کافر ہے یعنی ہمیں نہیں پتا مگر جملہ کفر کا ہے لیکن اس جملے سے اس کا کفر ثابت ہوتا ہے یعنی ہم نہیں جانتے ایک فقیر لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک آدمی ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے کہ امت کم ہو جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ کہہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان رہے ہی نہ تو انہوں نے اسے جواب میں لکھا کہ میں اس انسان پہ کوئی حکم نہیں لگاتا حتیٰ کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ گناہ کار ہے یہ دعا کرنے میں اس نے لکھا کہ حضرت وہ ہمیشہ کہتا ہے مسلمان خدا کرے دنیا میں کم ہو جائیں تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی تھا نماز پڑھی وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو کم ہیں اور اے پروردگار سارے مسلمانوں کو ہی کم لوگوں میں شامل کر دے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا دعا سے فارغ ہوا نے کہا یہ تم کیا دعا مانگ رہے تھے اس کا میرے قرآن میں نہیں آتا وہ قلیل عمین شکور میرے بندے تو جو شکر کرنے والے بندے ہیں بڑے تھوڑے سے ہیں تو میں تو یہ مانگ رہا تھا کہ اللہ تھوڑوں میں مجھے کر دے سارے مسلمانوں کو کر دے تو انہوں نے اسے لکھا کہ اے ممکن ہے کہ اس کا مقصد یہ میں اسے کیسے گار ٹھہرا سکتا ہوں پھر گناہ گار ٹھہرانا بھی چلو ایک مفتی لکھ دیتا ہے کہ یہ گناہ گار ہوا مفتی کیسے لکھ سکتا ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے وہ تو اللہ کا علم ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا جنتی تو چلو پھر بھی کوئی خوش خوشی اللہ سے اچھا اللہ کے حسن زن پہ امید رکھتے ہوئے کہتے یہ حکم لگانا کہ شخص جہنمی ہے بڑی دشوار ہے اللہ نے اپنی رحمت سے اسے بخش کیا تو پھر کیا ہوگا قیامت میں مفتیوں کے فیصلے بھی خود خدا کرے گا یا مفتی کھڑے ہو کے خدا کو بتائیں گے کہ اسے بخشنا ہے اور اسے نہیں بخشنا مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ نماز پڑھتا تھا اور اپنے بھائی کو کہتا تھا کہ نماز پڑھا کر تو اس نے ایک دن کہا کہ بھائی تو اپنا کام کر اس نے غصے میں سے کہا کہ تم قیامت میں دیکھنا اللہ تمہیں جہنم میں پھینکے گا اور میں بخشنا چاہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا یہ کون ہے جو میرے نام کو غلط استعمال کرتا ہے اللہ کے نام پہ بلیک میل کرنا لوگوں یہ کون ہے جو میرے متعلق قسم کھاتا ہے کہ میں اسے جنت میں میں جہنم میں بھیجوں اور دیکھو ہم اس شخص کو توبہ کی توفیق دیں گے اور یہ میرا عبادت گزار بندہ بن جائے گا اور میں اس کی ساری عبادت کو ختم کر رہا ہوں اور یہ جہنم میں جائے یہ وہ چیز ہے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسی باتوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی کال ایک جگہ آیا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ حدیث ہی ہے اس میں سراز نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو لیکن دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ اشارہ کروایا کہ کبھی کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اللہ کے سارے انعامات سے محرومی کا فیصلہ کرا دیتا تو اس لیے کافر کہنا کسی کو بڑی دشوار چیز ہے اور پھر عوام کا منصب بھی نہیں مفتی فقہا یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں تو یہ جو کفر کا دائرہ ہے یا اسلام کا اس میں جو اندر ہے ایک دائرہ اندر اہل سنت والجماعت کا یہ جو اندر دائرہ ہے نا اہل سنت والجماعت کا یہ دائرے میں آ جانا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے عقیدے کی بنیاد پر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ موت دے کہ وہ جو دائرہ چھوٹا ہے اس دائرے کے بعد شیعہ ہیں معتزلی ہیں فلاں ہیں فلاں یہ سب باہر کھڑے ہیں لیکن اسلام کے دائرے سے اندر ہے اب ان دونوں دائروں میں جو اندر ہیں ہیں سارے مسلمان لیکن سزا کس چیز پہ ہوگی انہیں اس چیز پر سزا ہوگی کہ تم لوگ صحیح عقیدے کے قائل نہیں اب مثلاً سیدن علی رضی اللہ کا عقیدہ سیدن علی رضی اللہ کے متعلق اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے افضل تھے اور وکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل تھے یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے اس عقیدے کے لوگ اہل سنت کے دائرے سے باہر ہیں ہمارے بہت سے حضرات نے اس عقیدے کو بدر لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ کو سب سے اچھے ماننا یہ بدر ہے لیکن بڑا مشکل ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ تک میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو صحابہ رضی اللہ سب سے افضل سیدنا علی رضی اللہ کو کہتے تھے کون کہہ سکتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ کو کو کو کو الماض اللہ اللہ خدا کی سے سزا ہوگی اللہ نے ان کے بارے میں طے کر دیا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف فرما دی اس لیے وہ جو حدیث میں ہے نا تہتر فرقے اس امت کے ہوں گے اور فرمایا سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے تو یہ کفر اسلام نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تہتر فرقے تو بہتر فرقے جو ہیں وہ اس اہل سنت والجماعت کے دائرے سے باہر ہیں مگر اسلام کے دائرے کے اندر ہیں ہمارے یہاں ہر آدمی پوچھتا ہے تہتر نمبر بس کہاں ہے جی اس پہ چڑھنا ہے ہم کہتے ہیں وہ جو بہتر نمبر کی بسیں ہیں نا اس کو یہ تو نہ کہو کہ یہ ساری جہنمی ہیں وہ عقیدے میں ان کے گڑبڑ ہے اب یہ جبر کا عقیدہ کوئی معمولی چیز ہے کفر تک پہنچاتا ہے ایک آدمی چوری کرتا ہے کہتا ہے تقدیر میں لکھا تھا نا ہو گئی معاذ اللہ اللہ تو خدائی کو تو الزام دے رہا ہے کیا کر رہا ہے ایک دوسرے کو کہتا ہے تم نماز پڑھتے ہو ثواب سواب وغیرہ کچھ نہیں ہے تمہارا یہ کیا اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو تمہارا کیا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دہلی میں کہیں تشریف سے جا رہے تھے تو عورت ناچ رہی تھی لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے تو حضرت بابار طریقے پہ کنارے سے گزر گئے تو جو ناچ رہی تھی وہ پیچھے آ گئی اس نے کہا کہ حضرت سے کہ ماں بش گلستان حضرت میں اور آپ ہی بات تھے مجھ سے اس طرح دور گزرنے سے کیا فائدہ شکر حق کن کانترا گل کر خار خاصا اللہ کا شکر کیجئے اس باغ میں آپ پھولیں اور میں کانٹا بن گئی تو اس لیے یہ مجبور ہونے کا عقیدہ یہ کفر سے کم تھوڑا ہی سارا ثواب عذاب سب بات ہو جاتا ہے ماض اللہ استغفر اللہ یہ تو عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا وہ بہتر جو عقیدے گمراہی کے ہیں وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہی ہیں اور اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ اپنے عقیدے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے اعمال کی وجہ سے جا سکتے ہیں مثلا قاتل تھا ڈاکو تھا کچھ تھا عقیدہ ٹھیک تھا قیامت میں اسی لیے عقائد کی بحث زیادہ ہے بنسبت اعمال کے اور دنیا میں لوگوں کو اعمال کا زیادہ پابند کیا جاتا ہے کیونکہ ہر آدمی عقیدے کو دن نہ روز رہا ہوتا اعمال دنیا میں زیادہ کام آتے قتل کی بحث ہے چوری کی بحث ہے یہ نہ کرو جھوٹ نہ بولو یہ روز تلقین اسی لیے ہوتی ہے کہ انسانوں کے باہمی معاملات اسی ذریعے سے طے پاتے اور اللہ کے یہاں پہنچ کے عقیدے کی پوچھ سب سے پہلے ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ مومن بھی ہے یعنی مومن ہے تو بات کی بات ہے نا اللہ کے نزدیک مومن ہی نہ ہوا تو پھر کیا ساری دنیا کے مفتی لکھ کے فتوے قبر میں رکھ دیں کہ یا اللہ یہ مومن ہے اور اللہ نے اگر کہہ دیا نہیں تو ان فتو کا کیا کرتا ساری دنیا کافی کہتی رہے خدا نے اگر بخش دیا تو کیا نقصان اس لیے وہ بہتر فرقوں میں بڑے بڑے یہ یہ, یہ زمخشری ہیں کشاف والے تفصیل کشاف لکھی اور زمکشری نے جو لکھی ہے یہ زمکشری کوئی معمولی آدمی تھے پاؤں ٹوٹ گیا ان کا لنگڑے ہو گئے تو زمخشری نے مکہ مکرمہ میں علماء سے ایک دستاویز لکھوائی کہ میرا پاؤں ٹوٹا ہے اس وجہ سے میرا پاؤں کاٹا گیا وہ جہاں جاتے تھے لوگ دیکھتے تھے کہ پاؤں کیوں کاٹا گیا ہے کیا جرم کیا تھا کوئی ڈاکہ ڈالا ہوگا کسی نے حد جاری کر دی ہوگی تو وہ نکال کے دکھاتے تھے کہ علماء مکہ کا فتوا دیکھ لو میرا تو کسی نے ان سے پوچھا عالم یہ کہاں تک درست ہو تو کہتے تھے کہ میں نے ایک چڑیا کا ٹانگ توڑ دی تھی بچپن میں اور ایسے ہی اسے پھر چھوڑ دیا کہ دیکھوں اب کیا کرتے ہیں تو میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری بھی ایک دن پاؤں ٹانگ ٹوٹے گی جیسے تم نے اسے کاٹ دیا ہے تمہارا پاؤں بھی کٹے گا تو میرے سامنے وہ آ آگے ایسا شدید معتزلی ہے معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ فرشتوں فرشتے انسانوں سے افضل ہے اچھا چلو پھر اس عقیدے کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے اب آدمی سوچے اچھا بھائی عام انسانوں سے عام فرشتے افضل ہیں خاص انسانوں سے خاص فرشتے افضل ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبلی عمین افضل ہے یہ ہے عقیدہ اب یہ کون مسلمان مان سکتا ہے کہ جبریل امین اعلیٰ درجے کے رضول صلی اللہ کا درجہ جبریل امین سے کام ہے کون مانتا ہے اس کو یہ متضلہ کا عقیدہ تھا اور زمخشری صاحب یہ صاحب کشاف زمخشری جو تھا یہ بیت اللہ کے دروازے کھولے جاتے تھے اس کے لیے حج کے موقع پہ یہ اتنا بڑا علم والا تھا اور یہ بیت اللہ کو جو دونوں چوکھٹ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور کئی کئی مرتبہ کہتا تھا کہ او اہل سنت کے علماء آؤ میرے ساتھ بحث کرو آؤ میں تمہیں بتاؤں کیا وہ لوگ چپ کر کے طواف کرتے رہتے تھے کہ اس سے کون نہ سے جا کے دو جگہ اس نے کشاف میں لکھا ہے ایک جگہ سورہ توبہ میں اور فلاح عن رن دن ت حضور صلی اللہ صبح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو اجازت دے دی تھی جو آتا تھا کہتا تھا اللہ کے حضور نہیں جا سکتا جہاد کے لیے آپ فرماتے تھے اچھا تم ٹھہر جاؤ اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی اس پیر سے درگزر فرمائے آپ نے اجازت دی کیوں آپ نہ اجازت دیتے نا یہ اپنی مرضی سے پھر ٹھہر جاتے نا پھر پتہ چل جاتا منافق کون ہے اور مومن کون ہے آپ سے ظاہر میں آپ کی اجازت مانگنا ایک بہانہ تھا حقیقت میں یہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے اس ایک ہی آیت کو دو دیکھو نقطۂ نظر کیا ہے یہ ہے صحیح اور غلط دماغ اللہ نے کہا آپ اللہ کا اللہ آپ سے درگزر کرے لما دن تعلق آپ نے کیوں اجازت دی سید عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے کبھی کبھی ایسی ایسے ایسے محبت کی بات بھی دیکھی ہے کہ اپنے محبوب سے کوئی لغزش ہو جائے کہا جائے کہ پہلے تو اسے معافی دے دی جائے اور بعد میں جس وجہ سے بات ہوئی ہے اس کا ذکر کیا جائے دیکھو کیسی محبت یہ نہیں کہا اللہ نے کہ آپ نے کیوں اجازت دے دی اللہ آپ کو معاف کرے پہلے اللہ نے کہا اللہ آپ سے درگزر کرے آپ نے کیوں اجازت دے دی یہ اسی جناب رضی اللہ نے سائڈ پہ پہنچ کے یہ انہوں نے تفصیل کی زمخشری وہ کہتا ہے دیکھو اللہ نے کہا اللہ ہوا اللہ آپ کو معاف کرے تو معافی جرم پہ ہوا کرتی ہے تو معاذ اللہ یہ جرم تھا مجرم تھے اس کے معافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ لکھنا یہ بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے آگے پہنچے ہیں سورہ تکبیر میں وہاں پہنچ کے صاف لکھا ہے کہ جبیل امین کا درجہ اونچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم درجے کیا معاذ اس کے باوجود پانچویں صدی سے لے کے آج ایک ہزار سال ہوتا ہے اور پتہ نہیں آپ آپ کی قیامت کب آئے گی کوئی ایک مفسر ایسا نہیں ہے جس نے تفسیر لکھی ہو اور قرآن کی فصاحت بلاغت پہ گفتگو کی اور زمخشری کا محتاج تھا زمخشری ایسے ایسے دکھتے قرآن سے پیدا کرتا ہے حیرت ہوتی ہے کہ اس شخص کیا دماغ تھا کتنا ذہین تھا یہ اب اس کو مسلمان جتنے ہزار سال میں گزرے ہیں انہوں نے کہا اسلام کے دائرے کے اندر ہے اور اہل سنت والجماعت جماعت کے دائرے سے باہر ہے تو ہمیں جو اہل سنت والجماعت جماعت کے عقیدے کی اتنی فکر رہتی ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں عقیدہ درست رہے ہاں امال میں گڑبڑ ہو سکتی امال میں ہر ایک کے ساتھ اللہ کیا ہاں اصل عقیدے کی پوچھ ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی اسی اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ مشہور حدیث ہے ایک آدمی نے ننانوے کو قتل کر دیے پھر کسی اسے کہا میں نے توبہ کرنی ہے پھر کسی نے اسے بتایا فلاں جگہ چلے جاؤ تو اس نے جا کے سویں آدمی کو بھی قتل کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی اس پہ بحث کی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ امرکات پہ اور وہ کہتے ہیں کہ جو سو قتل کر کے گیا اور اللہ نے معاف کر دیا تو یہ حقوق العباد کا کیا بنا کہتے ہیں چلو اللہ نے سو قتل معاف کر دیے جو سو عورتیں بچے بیوہ بچے یہ اس کا کیا بنے گا پھر وہ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ دنیا میں قانون جاری ہوگا قتل کے میں قتل کی سزا ہوگی لیکن اللہ اپنی رحمت سے جن لوگوں کے نقصانات دنیا میں ہوئے تھے قیامت انہیں پورا کر دے تو اس کا اس کا کوئی مسئلہ نہیں خدا اپنی احمد سے نواز دے اللہ تعالیٰ کے مقامات میں کچھ بھی کر لے رب تو رب ہے نا پھر اس پہ کوئی بلیم نہیں اس کو کوئی الزام نہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے بڑے محتاط ہیں یہ آج کل جو ہمارے بچے ہیں نا یہ اب یہ بحث چھڑی ہے اس پہ پھر نیلسن منڈیلا کا کیا ہوگا فلانے کا کیا ہوگا فلانے کا کیا ہوگا اصل بنیاد ماتریدی اور شاعرہ ہیں امام امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ صرف ایک واسطے سے امام محمد کے شاگرد اور ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ ساتویں آٹھویں پشت میں آتے ہیں حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ کے یہ دونوں دھارے علم کلام کے دونوں اہل سنت لیکن ان کے آپس میں باہر پہ اختلافات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے چلیں اور کیا مثال زیادہ دینی ہے اب یہ دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکے گا لوگ دیکھیں گے قرآن کی ہے وہ جون یوم دن ناولاربیہ ناظر اور قیامت کے دن خوش و خرم چہرے اللہ کی زیارت کریں گے شیعہ اور معتزلہ دونوں نہیں مانتے اب کبھی بھی شیعہ کے عقیدے کو پڑھنا ہو تو معتزلہ کو پڑھو انہوں نے عقیدے وہاں سے لیے معتزلہ کہتے تھے اللہ کی زیارت ہوگی ہی نہیں نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں شیعہ بھی یہی کہتے ہیں اب بھی جو محققین شیعہ ہیں نا ان سے پوچھے تو یہی اسی بات کے قائل یہ سرگودا میں نا ڈھکو صاحب محمد حسین ڈھکو کیا نام ہے ایک کتاب چاہیے تھی تو ہم کی خدمت میں حاضر ہوئے بیٹھے رہے بہت دیر تو کہنے لگے کہ تمہارے سنیوں میں کوئی مولوی نہیں ہے جس سے بات کرو تو بہت عمر ہو گئی ان کی تو ہم نے کہا کہ کبھی تو کوئی مولوی ہوتے ہی ہوں گے جن سے آپ ذرا جھجھکتے ہوں گے کہنے ہاں دو آدمی ایسے ہیں جن سے میں جھجھکتا تھا ایک مولانا غلام اللہ خان اس کے ساتھ بات کرنا بڑا دشوار تھا اور ایک قاضی مظہر حسین صاحب چکوا رہا کہ دو آدمی ایسے تھے مضبوط اب جب سے وہ گئے ہیں تمہارے یہاں کوئی مل بھی نہیں رہا پھر کہنے لگے کہ افسوس تو یہ ہے کہ دنیا میں کہیں وہ آزان نہیں ہوتی جو مسجد نبی میں ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور تمہارے یہاں نہیں ہوتی تم نے حیا علاقہ علاقے عمل چھوڑ دیا میں نے کہا پھر آپ کیا ہوتی ہو کہ ہمارے یہاں بھی نہیں ہوتی یہ جو علی ولی اللہ یہ ساتھ لگا لیا ہے صاف منٹوں کا ہم تو لانت بھیجتے ہیں ان پہ جنہوں نے استظان میں اضافہ کیا یہ ہمیں معلوم تھا کہ ان کے بڑوں نے بھی لکھا ہے کہ جس نے اضافہ اذان میں کیا اس پہ لانت ظہر کا وقت آیا تو اذان جس مدرسے میں وہ ہیں قریب گھر کا گھر بیٹھے وہاں سے آواز آئی ہم نے کہا کہ یہ مدرسہ تو آپ کا ہے یہاں تو آزان آپ اپنے مطابق سنت کے مطابق کروا دیں تو کہنے لگے کیوں میں نے یہاں سے نکلنا ہے ہم نے کہا تو صاحب پڑھاتا ہوں مدرسہ ہے سب کچھ ہے لیکن جو چندہ دیتے ہیں نا یہ آزان جس دن نہ پیسے ایسے کوئی نہیں آنا سارا مسئلہ یہی ان سے ہم نے پوچھا عقیدے کا روئے بال کا کہنے کہ ہم اس کے قائل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سنت اس کے ہیں کہ اللہ کو دے اور قرآن کی یہ آیت پیش کر اب یہ کہے کہ شیعہ قرآن کی اس آیت کے منکر ہیں لہذا کافی ہیں تو وہ بھی آیت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا اللہ اللہ لوگوں کی نظروں کا احاطہ کر لیتا ہے اللہ کو ہے کون سی نظر کیا دیکھ رہی ہے لیکن لوگوں کی نظریں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی شیعہ کہتے ہیں یہ تو قرآن ہی ہے نا تم اس کا جواب دے لو اس کا جواب دے لیں اب یہ مباحث ایسی ہیں کہ کفر اسلام کے متعلق تو یہ جو اہل سنن ہیں یہ یہ جن چیزوں کے قائل ہیں ان میں عشاعرہ اور ماتریدیہ یہ دونوں دونوں اہل سنت کے اعمان سے ہیں فرق اس لیے پڑ گیا کہ ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ پہلے بہت تھے اور ابو الحسن شٹی رحمت اللہ علیہ پہ جب عقیدے کی مباحث مزید کھلتی گئی کھلتی گئی تو ایک موقع آیا جب انہوں نے معتزلہ ہونے سے توبہ کر لی اور اہل سنت میں آ گئے اب ان کا چونکہ بغداد میں ٹکراؤ تھا براہ راست معتزلہ تھے تو وہ جس کو صبح کہتے تھے یہ شام کہتے تھے یہ شام کہتے تھے وہ صبح کہتے تھے اور ان سارے ہنگاموں سے دور صبر میں امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ان ساری چیزوں کو دیکھتے رہے اور انہوں نے بغیر کسی شدت میں پڑے ہوئے عقائد تحریر فرمائے کہ اہل سنت و جماعت کا اصل ابتدا یہ ہے امام تحاوی رحمۃ اللہ نے لکھا پھر انہوں نے لکھا وغیرہ وغیرہ کتاب و سنت سے سارا کہ کتاب میں یہ آیا ہے سنت میں یہ ہے وہ جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا ہے اور اس پہ قائم رکھنے کے لیے یہ ساری مباحث کی جاتی ہیں شاہ ولی اللہ محمد تیلوی رحمت اللہ علیہ نے اس بحث کو پھر لکھا اور اچھا لکھا حجت اللہ میں تو خیر و اسباب کی گزر گئے پڑھ کسی وقت میں اس کی تشریح ہو چکی اس میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ ہمارا کافروں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے دیکھو بھائی ایک ہے کافر لغت میں ڈکشنری آپ کھولیں کفر کا مطلب کیا ہے کفر کا مطلب ہے چھپانا ڈکشنری آپ کھولیں تو کسان جو ہے بیج کو مٹی میں چھپا دیتا ہے نا اسے کافی کہتے ہیں کسان کو بنیادی طور کیوں اس لیے کو مٹی میں بیج کو اس نے چھپا دیا کفر کا مطلب اصل میں چھپانا یہ ایک ٹرم ہے اصطلاح ہے اصطلاح کیا ہے شوگر شوگر کو لوگ اپنے جا کے کھولے تو وہاں چینی لکھی ہوئی ملے گی اب چینی اور چیز ہے اور شوگر کمرز اور چیز ہے اسی طرح کفر جو ہے وہ لغت میں ڈکشنری میں چھپانا ہے مگر جس کو ہم اور آپ کفر کہتے ہیں وہ ہے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا اللہ جو کہتا ہے کہ سارے کافر جہنم میں کافر جائیں گے جائیں گے جائیں گے وہ کون سے کافر ہیں جو جہنمی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اچھا صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نبوت کو نہیں مانتے کیا مت کو نہیں دین کو نہیں یہ سارے کافی لوگ ہیں سوال اٹھا اس زمانے میں سوال یہ کرتے تھے جو وہ زمانہ ظاہر یہ میڈیا یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھا کہ ایک آدمی جو کسی غار میں پیدا ہوا اور بیس سال پچاس سال غاروں میں رہتے رہے لوگ وہاں مر گیا اور نبوت کا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا اس کافر کے متعلق تم کیا کہتے یہ جب سوال اٹھا اور دوسرا سوال اٹھا کہ کبیرا گنا کا مرتکب کیا ہے تو اس زور و شور سے یہ سوال اٹھے کہ عالم اسلام کو جھنجھوڑ کے انہوں نے رکھ دی کہ جو سوال اٹھا کہ کبیرا گناہ کا مرتکب کیا ہے یہ سوال ظاہر میں ایک تھا اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا چیز تھی وہ یہ کہ جب خلیفہ منصور نے عباسیوں کی بیعت لی نا تو عباسیوں نے جب بیعت لی اپنی تو بنو میاں کا دور دیکھ چکے تھے کہ بغاوتیں ہوتی ہیں بنو عباس نے گورنر نے امیر نے جس نے جہاں پہ حکومت کی بیعت لی اس نے کہا اور وعدہ کرو میرے ہاتھ پہ کہ تم اگر حکومت کے خلاف بغاوت کرو گے تو تمہاری بیوی کو طلاق اور تمہارے غلام آزاد اب ہر جگہ یہی ہر جگہ یہی ہر جگہ یہی پبلک بیٹھ کرتی تھی پبلک کہتی تھی کہ ہماری بیویوں کو طلاق اور ہمارے غلام آزاد اب بغاوت کو روکنے کے لیے انہوں نے مذہب کا استعمال کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ بات آئی تو کسی نے پوچھا ہم سے ان کی مجلس میں کھڑے ہو کے کہ حضرت یہ اگر کوئی جملہ کہے تو کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں میرا فتویٰ یہ ہے کہ جبر کی طلاق طلاق نہیں اور جبر کی غلامی غلام کی آزادی کوئی معنی نہیں رکھتا بس امام مالک رحمۃ اللہ کی زبان سے جملہ نکلنا تھا آپ کی طرح عالم اسلام میں ایک دو سال میں پھیل گیا اور بادشاہ جو حکمران تبدیلی کا اس نے پکڑ لیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ساری رات اس نے سردی میں کھڑے رکھتا اور صبح جب ہوئی تو ٹھنڈا رات کا باسی پانی جو تھا ان کے سر پہ کھڑے دلوائے مٹکے ان کو ہو گیا شدید بخار تو اس نے پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کوڑے لگوائے اور پھر اس نے کہا اسے چھوڑا ہو اگر مر گیا ہمارے ہاں تو لوگ اسے ہیرو بنا لیں گے لاشوں پہ سیاست ہوتی ہے نا پچھلے زمانے میں بھی بادشاہ ڈرتے تھے کہ ہمارے یہاں کوئی مرے نہیں انہوں نے کہا اسے چھوڑا امام مالک رحمت اللہ کے جو لے کے چلے تو امام مالک رحمت اللہ بھی ایک ہمت والے آدمی تھے ہر چوک پہ رک کے انہوں نے کہا کہ میں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے میں مالک ہوں جو نہیں جانتا اسے چاہیے کہ مجھے جانے میں انس کا بیٹا مالک ہوں اور میں فتوا دیتا ہوں کہ جبر کی طلاق طلاق نہیں جبر کی آزادی آزادی نہیں اور جبر کی بیعت بیعت بھی نہیں اور اضافہ کر دیا چھٹی ہو گئی غیر جبر کی بیعت کوئی بیعت کوفہ والے جو تھے ان کے پاس جب آئے امام حنیفہ امام یوسف امام یہ حضرات اللہ امام اللہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ حیات تھے لوگ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ طلاق طلاق کیا چاہے جبر سے دی جائے یہ حکومت کے لیے سوٹیبل تھا فتوا انہوں نے کہا وہ یوسف کا فتویٰ بالکل ٹھیک ہے جبر کی طلاق طلاق کی ہے اب دیکھیں آپ بات کیا بنی لوگ جو بغاوت کرنا چاہیں کوئی روک سکتا ہے انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بیگ کا توڑ دینا کبیرا گنا ہے یا نہیں یوسف کا کبیرا گنا ہے انہوں نے کہا حضرت تو کبیرا گنا کا مرتکب کیا ہوتا ہے اب سنت سے نکل جاتا ہے یا نہیں نکل جاتا تو یہ جو سوال اٹھا نا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کون ہے تو بظاہر تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جیسے شراب ہے کوئی اور چیز ہے یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اصل وہ بات یہ کرنا چاہتے تھے کہ حکومت کی بیعت اگر ہم توڑ دیں تو کبیرہ گناہ ہوا نا کبیرہ گناہ ہو کے ہمارے سنت پہ رہے یا نہیں رہے یہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس ایک جملے کا اور امام یوسف احمد اللہ ڈاسٹوا دے دیا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ اہل سنت میں صحیح ہے اسی بنیاد پر خودکشی کرنے والے کا جنازہ جائز کرا دیتے اور رہ گئی دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اللہ تعالی کی رویت کے یہ منکر اور وہ کافر اس کی اہل سنت اس کا اقرار کرنے والے کہ اللہ کی رویت ہوگی اور کافر کے متعلق کون سا کافر جہنم میں جائے گا اس پہ بڑی زبردست بحث پورے عالم اسلام میں ہوئی ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا بغداد میں انہوں نے کہا کہ جس کافر تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا وہ جہنمی نہیں پوچھا گیا جنتی انہوں نے کہا میں نہیں جانتا مجھے یہ پتا ہے وہ جہنمی نہیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا بس یہی مسئلہ پہنچا سمرکند میں تو سمرکند بخارا یہ بن ماضا کا خاندان یہ بڑے بڑے پہاڑ تھے اپنے اپنے دور میں بن ماضا کے لوگوں کی عمر اگر زیادہ ہوئی ہوتی وہ پچپن چھپن سال میں چوپن سال میں بیچارے اللہ کی تضار کی دنیا سے جاتے رہے بڑے ہلا دینے والے لوگ تھے جب وہاں مسئلہ پہنچا امام الدا منصور ماتری تھی رحمت اللہ کے پاس تو انہوں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا لیکن اتنا تو ہونا چاہیے اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے پوچھا گیا حضرت اتنا بھی نہ بتاؤ تو ان کا کیوں نہ بتاؤ صبح جب چڑھتی ہے صبح ہوتی ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے شام ہوتی ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کھیتیاں اٹھتی ہیں تو اسے نہیں پتا چلتا کہ بیج کون اس کے کومپل کو برامد کرتا ہے تو انہوں نے کہا اللہ کی اتنی سی پہچان ہونا کہ کوئی نہ کوئی اس کائنات کو چلا رہا ہے بس میرے نزدیک جہنم میں نہیں جائے اب یہ دونوں جو تھے آگے چلے ماتریدی ہنفیوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ کی پہچان ہونی چاہیے یہ بنیاد ہے کیونکہ اللہ کی مارفت اللہ کی پہچان کی بنیاد عقل ہے ابو الحسن شری رحمۃ اللہ یہ بات سوچی تو انہوں نے کہا اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کی بنیاد رسالت ہے عقل بڑا واضح فرق پڑ گیا انہوں نے کہا عقل ہے انہوں نے کہا رسالت صدیوں یہ بحث چلی ہے آپ ذرا دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر وہ کافر آدمی جس تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا امام ابو الحسن شری رحمت اللہ علیہ کے مطابق وہ میں ان کے مطابق تھوڑی بہت اللہ کی پہچان ہونی چاہیے حتیٰ کہ حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ یا لیت شعری کاش مجھے پتا چل جاتا ماضا ارادہ صابن بن ہمارے ان ماتریدیوں نے یہ کہہ کر کہ خدا کی معرفت کی بنیاد عقل ہے اس سے ان کا مطلب کیا ہے حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمت اللہ علیہ زبردست وکیل ہیں ماتریدیوں کے اتنے پکے ماتریدی ہیں ہنفی ماتریدی جو بار بار اپنے مکتوبات میں کہتے ہیں کہ اہل سنت پر میں رہو ماتریدی کا پہ ماتریدیوں کے عقیدے پہ قائم رہو یہ عقیدہ یہ عقیدہ یہ عقیدہ یہ عقیدہ ماتریدیوں کو ہمیشہ وہ سپورٹ کرتے ہیں یہ واحد مسئلہ ہے جس پہ آ کے انہوں نے کہا ہے کہ عشاعرہ کا مسلک صحیح ہے واحد مسئلہ ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھے ماتریدیوں نے خدا کی مارکت کی بنیاد پہ کیسے رکھی امام اللہ شری رحمت اللہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کہتا ہے وہ ماکنا معذبین حتہ حتیہ کا رسولہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہیں بھیج دیتے ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہیں بھیج دیتے نام نہیں دیتا ولی عزب اللہ بچے کہیں اور گمراہی میں نہ پڑ جائیں لیکن صرف صورت حال کی نزاکت بتاتا ہوں اس پہ ایک آدمی نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے کہا معذبین بسر ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں تو اس نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کا بھیجنا مصیبت ہوتی ہے قوموں کو عذاب ہوتا ہے اس کے باوجود اسے اہل سنت کے دائرے سے باہر اور مسلمانوں کے دائرے کے اندر رکھا گیا حالانکہ یہ سراہدن کفر کا جملہ ہے اس نے کہا رسول ہیں جن کی وجہ سے عذاب آیا کرتے ہیں اگر یہ نہ آئے تو خدا عذاب بھی نہ بھیجے الٹی الٹی پھرکی اس کی پھری نا کدھر چلا گیا وہ سی عمر رضی اللہ کیا سوچا اور اس نے کیا سوچا ابو الحسن شری رحمت اللہ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم رسولوں کو بھیج کر پھر بات پوری کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے اسی چیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ حضرت اللہ یا عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک لکھ دیا کہ کافر کو اگر پیغام خدا کا اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا تو جھن نہیں جائے گا اس لیے جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا کافروں کا کیا بنے گا فلانے نے یہ کیا فلانے نے یہ کیا ہم کہتے ہیں خدا کا پیغام اس کی اپنی زبان میں اس تک پہنچا تھا پھر اس نے انکار کیا تھا اب اللہ کی دلیل اس پہ قائم ہوگی نہیں پہنچا یا اس کی اپنی زبان تک نہیں پہنچا ہم پتے کہ یہ وہ کافی جہنم نہیں جائے گا اس کی مثال ایسے ایسے کتنے ہی چائنا اور جاپان میں لوگ مر گئے پندرہ سال کے کتنے ہی بچے مر گئے ہوں گے اٹھارہ سال کے کتنے لڑکیاں لڑکے مر گئے ہوں گے انہوں نے چائنیز میں اسلام کا نام سنا ہی نہیں انہوں نے جیپنیز زبان میں نہیں سنا انہوں نے کسی اور زبان میں اسلام کا نام سن لیا تو عقیدہ نہیں پہنچا ہم تک ان کی اپنی زبان میں ہم کس بنیاد پہ کہیں گے جہنم اچھا جہنم میں نہیں جائیں گے تو یہاں سے پھر ایک اور دلچسپ بحث چڑی کہ پھر ہوگا کیا جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے تو فکہ نے لکھا اس پہ سب ہیں کہ وہ کہتے ہیں حقوق العباد اگر کافر کے ذمے تھے جہنم میں نہیں جائے گا لیکن اس کو حقوق العباد پورے کرنے پڑے تھے اور دلیل اس کی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ہاں اتنا عدل ہے کہ کسی بکری نے سینگ والی نے ایسی بکری کو مارا جو بے سینگ کی تھی تو قیامت میں خدا دونوں پیدا کرے گا اور اس بکری کو کہے گا کہ تمہارے سینگ نہیں تھے نا اس لیے تمہیں مارا گیا ہمارے سینگ دیتے ہیں وہ دے دی جائیں گے اسے اور وہ دوسری بکری کو مارے گی اور اللہ تعالیٰ کونا تو دونوں مٹی میں مل جاؤ بس مٹی ہو جائیں گے تو کہتے ہیں حقوق و لباس تو ہوں گے کافر کے لیے اس کی وجہ سے جائے تو جائے عقیدے کی وجہ سے نہیں جائے گا جنت میں جائے گا بہت سے لوگ قائل ہیں ان کا پھر اللہ نے کیا کرنا ہے ان کو کچھ کہتے ہیں مٹی میں ملا دیے جائیں گے کچھ کہتے ہیں کہ اصحاب آراف ہیں ان میں چلے جائیں گے کچھ کہتے ہیں کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا الفسانی سلیدی رحمۃ اللہ کے بیٹے خواجہ محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال لکھا ہے کہ والد آپ جو کہتے ہیں کہ عشاعرہ کا مسلک درست ہے تو ان کا بنے گا کیا مجدد رحمۃ اللہ نے اپنا خواب ایک ذکر فرمایا ہے کشف فرمایا میں نے کشف میں دیکھا کہ ان لوگوں کو مٹی میں ملا دیا جائے گا اور میں نے تمام انبیاء علیہ السلام والسلام کے سامنے اپنی یہ تحقیق رکھی تو ان کا تم ٹھیک کہتے ہو یہ حضرت کے مکتوبات میں موجود ہے لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو جہاں پر لائے ہیں وہ اسی لیے اتنی بحث کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے بہت بڑے مسائل میں سے ایک ہے انٹرنیٹ پہ آپ بیٹھیں لوگ صاف ساتھ سوال کرتے ہیں میں کافر میں جہنم میں جاؤں گا اب آدمی اس کو بتائے کیا کہ تم جہنم میں جاؤ گے یہ نہیں ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ اسلام کا صحیح عقیدہ تم تک پہنچا ہے یا نہیں تمہاری زبان میں پہنچا ہے یا نہیں نہیں پہنچا ہم یہ نہیں کہتے کہ تم جہنم میں جاؤ اس کی شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو سام دنواتے نا حرام حلال یہ ساری چیزیں یہ ان کے لیے ہیں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے کوئی حلال ہے کوئی حرام ہے مکرو ہے مستحب ہے واجب ہے فرض ہے جس نے اسلام ہی قبول نہیں کیا اس کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں اللہ جی مقصد